ہر ایک جہاں میں ہر ایک مکان پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں ہر ایک جہاں میں ہر ایک مکان پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں انہی کے در پر پڑے ہوئے ہیں جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں انہی کے در پر پڑے ہوئے ہیں اور نبی کی نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں میں لکھ رہا ہوں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں میں لکھ رہا ہوں دیکھتا ہوں اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں میں دیکھتا ہوں اسی کے صدقے کے گنا جھڑے ہوئے ہیں اور نبی کے ساتھی تو ہیں ستارے چمک رہے ہیں چمک رہے ن تکبیر شان رسالت شان صحابہ عظمت صحابہ ناموس صحابہ مولانا شاہد عمران عارفی نعرہ تکبیر آپ لوگ لگتا ہے تھک گئے ہیں بہت زیادہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ ہاتھوں کو بلند کر کے بلند آواز کے ساتھ اور شیر سنیے عظمت صحابہ کے دیوانوں بہت ہی خوبصورت نبی کے ساتھی تو ہیں ستارے چمک رہے ہیں چمک رہے ہیں موتیوں کی لڑی صحابہ یہ کیا نگینے چڑھے ہوئے ہیں موتیوں کی لڑی صحابہ یہ کیا نے چڑھے اور ہمارے نبی کے سارے صحابہ وفادار تھے بولو ہمارے نبی کے سارے صحابہ بلند سے ہمارے نبی کے سارے صحابہ شیر سنیے وہ جنگ جنگ خندق خندق وہ یا خندک تو بوک ہو یا کہ غزوہ خیبر وہ جنگ پندروہت بوت ہو کہ غزو خیبر جہاں جہاں بھی نظر گئی ہے وہی صحابہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں جہاں بھی نظر گئی ہے وہی صحابہ کھڑے ہوئے ہیں آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے بڑے ہوئے ہیں اور سلام تم پر عمر کے تم نے نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ اور بلند آواز کے ساتھ سلام تم پر عمر کے تم نے نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے بلند کیا ہے بلند کیا ہے تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت جو بیت سے محبت رکھتے ہیں وہ ہاتھ کے سنے کا دو لڑا سنے کا دو لڑا کے نعرے کا جواب دے شان شان بیت بیت نعرہ تکبیر سلام تم پر عمر کے تم نے نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے یہی وجہ ہے کے نام سن کر ابھی بھی کافی ڈرے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ نام سن کر جو عمر سے محبت لگتا ہے بلند نواز یہی وجہ ہے کہ نام سن کر ابھی بھی کافی ڈرے ہوئے ہیں یہی وجہ گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر نعرہ تکبیر سلام تم پر عمر کے تم نے نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے ہی وجہ ہے کہ نام سن کر ابھی بھی کافی ڈرے ہوئے ہیں ہمارے آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے کہتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان جوڑ تھا شیر سنیے بہت ہی خوبصورت توجہ ہے نا سب کے بلند نواز سے کہیں سبحان اللہ حسین حسین لگتے جگر علی ہے عمر بھی داماد ہے علی کا چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی حسین لگتے جگر علی ہے عمر بھی تاما ہے علی کا حسین و فاروق ہے جزو ایمان دلوں میں سب کے بسے ہوئے ہیں حسین و ہے جزو ایمان دلوں میں سب کے بسے ہوئے ہیں آپ کیا نام سے حسین و فاروق ہے جزو ایمان دلوں میں سب کے بسے ہوئے ہیں اور شیر سنیے حسین رب کا بولو کہ ہم سب حسینی ہیں ہم سب تو حسینی ہیں ہاتھ بلند کر کے جواب دیا ہم سب نعرہ تکبیر شہداء کربلا شہداء کربلا شان حسین شہادت حسین حسین رب کا حسین سب کا نشان منزل حسین حق کا تو ہے حسینی ابھی بھی دیکھو وہ راہ حق میں ڈٹے ہوئے ہیں تو ہے حسینی ابھی بھی دیکھو وہ راہ حق میں ڈٹے ہوئے ہیں جو ہے حسینی ابھی بھی دیکھو وہ راہ حق میں ڈٹے ہوئے ہیں ہمیں اہل بیت سے عقیدت اور الحمدللہ جیسی ہم عقیدت رکھتے ہیں شاید ہی کوئی رکھتا ہو لیکن عقیدت اور چیز ہے عقیدہ اور چیز ہے عقیدہ کی بات توجہ وہ کہہ رہے ہیں علی سے مانگو میں کہہ رہا ہوں خدا سے لیں گے المدد المدد المدد المدد المدد المدد نار تکبیر وہ کہہ رہے ہیں علی سے مانگو کہہ رہا ہوں خدا سے لے گے میں حکم ہے دے سنا رہا ہوں وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں میں حکم ہے دے سنا رہا ہوں وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں میں حکم ہے در سنا رہا ہوں وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں ہمارے آقا تو اپنے تکبیر نعرہ تکبیر حضرت یہ شیر دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں علی سے مانگو میں کہہ رہا ہوں خدا سے لیں گے میں حکم ہے سنا رہا ہوں وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں میں حکم ہے دے سنا رہا ہوں وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں فیصل بھائی چونکہ شاعری تصورات کے ارد گرد گھومتی ہے تو بہت ہی خوبصورت تصور توجہ میرے نبی کا وہ حوض کو سر پلا رہے ہیں وہ جام بھر بھر میرے نبی کا وہ حوض کو سر پلا رہے ہیں وہ جام پر ابو بکر ہیں ادھر عمر ہے وہ دیکھو آقا کھڑے ہوئے ہیں ابو بکر ہیں ادھر عمر ہے وہ دیکھو آقا کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے نبی کی شان سب سے جو اللہ مانتے ہیں ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیں ہمارے نبی کی شان سب سے میرے نبی تو ہے فخر انسان ہے شان ان کی بلند بالا میں دیکھتا ہوں کہ بن کے خادم وہاں پہ نوری کھڑے ہوئے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ بن کے خادم وہاں پہ نوری کھڑے ہوئے ہیں اور نبی کے عاشق ابھی بھی لیاقت نبی پہ جانے لٹا رہے ہیں نبی کے عاشق ابھی نبی پہ جانے لٹا رہے ہیں وہ ہے خدا کی نظر میں زندہ یہ مت سمجھنا مرے ہوئے ہیں وہ ہے خدا کی نظر میں زندہ یہ مت سمجھنا